ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر ان کو جبرن سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے